اور اس سے پہلے بھی ان ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے